کہ یہ کہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی بسر کی ہے تم پہچانو کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہے تو ایک بھی کہنے والا ہے ایسا صداقت یہ ہے موجودہ طلب کیا جا رہا ہے جواب یہ دیا جا رہا ہے چھوٹے پیمانے پہ وہ کہتا ہے کہ کلند ریمو کرامات ماں جہاں بھی نہیں مجھ سے کرامت مانگتے ہو تم کلندر کلندت میری کرامت کرامت یہ ہے کہ میں نے پوری دنیا کو اپنی نگاہوں سے پرکھا ہے زمان نگاہ الگ کیمیا کی نجوئی جوئی مجھ سے یہ کہتے ہو کہ سونا کیسے بنتا ہے یہ نہ پوچھو مجھ سے یہ پوچھو کہ سونے کو پرکھنے والی نگاہ کیسے پیدا ہوتی ہے کالج ظالم ہاں ہاں آگے بات آئی عزیزان کال ظالم ظالمون ان تب اون اللہ رجولم اور آگے بڑھتے ہیں یہ اور ایک کم وقت ظالم یہاں ظالم کا لفظ لایا ہے قرآن ظالم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پہ تو کسی نے جادو کر دیا ہوا ہے جادو کا مارا ہوا ہے اور ان پاگلوں کو دیکھو کہ یہ اس کی اطاعت اور اس کا اتباع کر رہے ہیں جو رجل مسہور جس میں کسی نے جادو کر رکھا وہ باقی باقی باتیں کرتا اور عزیز آنے من رک جائیے قرآن کے الفاظ صرف سن لیجیے وکال ظالم یہ ظالم یہ بھی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اتحام لگانے میں کہ کہتے ہیں ان تب تب اللہ رجولم کہ اس شخص پہ تو کسی نے جادو کی کر دیا اور یہ لوگ اس جادو زدہ مسحور کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کی عطایت کر رہے ہیں اس کا اتباع کر رہے ہیں ملازہ فرمائیے کہ یہ رجل مسحور جس پہ جادو کیا ہے اور یہ ایک جادو زدہ کا اتباع کرنے والے فقال ظالمون ظالم یہاں تک کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی نا کہ قرآن کی روح سے یہ کتنا سب سے بڑا اتحام ہے جو حضور کے خلاف لگایا گیا اور ان کفار نے یہ الزام لگایا قرآن اس کو ظالمون کہہ کے پکارتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہاں کے مفسر آپ کے ہاں کے محدث آپ کے ہاں کی علماء کیا کہتے ہیں مجھ سے نہ سنیں سید ابو مادودی صاحب کی تفہیم القرآن چھٹی جلد اس کی پانچ سو چون صفحہ اس کا لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو محرم سن سات میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد آیا وہ نبوت کی زندگی تیرہ سال مکے کی سات سال یہ بھی بیس سال ہو گئے نبی ہوئے ہوئے تھے خیبر سے یہودیوں کا ایک وقت آیا اور ایک مشہور جادوگر ابن آسم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو لو یہ تین اشرفیاں حاضر ہیں انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زور کا جادو کرو اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا حضور کے ہاں خدمت گار تھا اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کیا جس میں آپ کے منہ مبارک تھے انہی بالوں اور کنگھی کے دانوں پر جادو کیا گیا بعض روایات میں یہ ہے کہ لبید ابن آسم نے خود جادو کیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں ان سے اس نے جادو کرایا تھا بہرحال ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں دروان یا زی اروان نامی کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا ایک سال لگا دوسری ششماہی میں کچھ تغیر محسوس ہونا شروع ہوا آخری چالیس دن سخت اور آخری تین دن زیادہ سخت گزرے جادو ہوا ہوا ہے مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور پر ہوا زیادہ سے زیادہ جو اثر ہوا سنیے وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے جاتے تھے کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا تھا خدا کا نبی دین کو پہنچانے کے لیے جو آیا ہوا ہے بس اتنا اثر ہوا کہ گھلتے جاتے تھے کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا تھا اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوئے ہوتے تھے اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا یہ ہے اثر جو اس پہ ہوا ماتھا پیٹیے عزیزان من قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے گھر جا کے یہ خود نکالیے نسخہ سورہ الفرقان کی آٹھویں آیت ہے وہ کالت ظالمون اللہ رجل مسورا یہ ظالم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس شخص میں تو کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور یہ جادو زدہ کی اتباع کر رہے ہیں یہاں تک اس کے خلاف اتحام لگا رہے ہیں اور یہ ہے کہ وہ تفصیل دے رہے ہیں اس جادو کی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مشہور ہے جادو کا اثر بتا رہے ہیں اس سے زیادہ اور کیا اثر ہو گھلتے چلے جا رہے ہیں کسی بات کے متعلق کہتے ہیں میں نے نماز کے متعلق سمجھتے ہیں میں پڑھ لی نہیں پڑھی ہوتی اس حد تک معاف رکھے میری بیٹیاں بہنیں اس حد تک کے ازواج متحرات کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوئے بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا جابین پہ اعتراض کیجیے کہ صاحب آپ نے یہ کیا لکھ دیا قرآن کہتا ہے کہ یہ ظالمین کفار کی طرف سے اتحان تھا حضور پہ جو لگا آپ اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں اس اتحان کا جو کفار اور ظالم لگاتے تھے حضور کے اوپر کہ کیا تھا آپ رجل مسور تھے اس کا یہ اثر بھی ہوا تھا کیا کر رہے ہیں کہ روایات میں یہ ہے کل بھائی بھائی قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے یہ اس کے مقابلے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صاحب روایات میں یہ ہے عزیزہ نعمان یہاں سے ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے اسے سن رکھی ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضرات روایات یا احادیث جنہیں کہتے ہیں انہیں ماننے پر بے بہت زیادہ زور دیتے ہیں قرآن اور حدیث دو چیزیں دین کا تھم ہے کتاب و سنت دین کا تھم ہے سب سے بڑا الزام کسی کے خلاف لگائے ہیں منکر حدیث پھر وہ مسلمان بھی نہیں رہتا کتنا زور دیتے ہیں بظاہر یہ نظر آئے گا کہ انہیں واقعی یہ احادیث جو ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے حضور کے اعمال تھے ان سے بڑا ہی لگاؤ ہے بڑی عقیدت ہے اس واسطے یہ اس کو بڑا زور دیتے ہیں یہ یہ بات نہیں ہے انہیں حضور کے خلاف معذ اللہ معذ اللہ معذ اللہ سب بار معذ اللہ حضور کے خلاف دین کے خلاف یہ کچھ کہنے کے لیے گنجائش مل جاتی ہے ان کا مشن یہ ہے مجھے کہنے دیجیے کہ کم از کم آنے والی نسلوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے اور اس کا نہایت لطیف بڑا معصوم بڑا مقدس سا طریقہ یہ ایک حدیث یہ بیان کر دیجئے آنے والی نسل کے نسلوں کے نوجوانوں کے پاس کہ یہ تھا تمہارا رسول معاذ اللہ حدیثیں وضع کرنے والوں نے بنانے والوں نے گھڑنے والوں نے جن کا یہ خود اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی تعداد میں گھڑی گئی وضع کی گئی کہ امام بخاری لکھتے ہیں اپنے مجموعے سے کہ مجھے چھ لاکھ حدیثیں ملی ان میں سے میں نے چھ ہزار اور کچھ حدیثیں ہیں جن کو صحیح سمجھ کے ادا کیا پانچ لاکھ چورانوے پچانوے ہزار کو انہوں نے مسترد کر دیا کہ ایک جامع حدیث ہے یہ باقیوں کے متعلق پوچھو تو وہ اتنی زیادہ بنی اتنی زیادہ وضع ہوئی اسلام کے دشمنوں نے حضور کو بدنام کرنے والوں نے یہ تمام وضع کی ان کتابوں کے اندر وہ رکھی گئی اب انہوں نے تو یہ کر دیا سوال یہ ہے کہ آگے بہرحال حال جو آئے انہیں تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس کو پرکھ کے دیکھتے اور یہ کہتے کہ نہیں صاحب یہ نہیں ایک چیز پہلی یہ کہتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یہی حدیث ہے میں کہہ رہا ہوں قرآن کی یہ آیت موجود ہے کہ یہ کفار اور ظالم اتحام لگاتے تھے حضور کے اوپر غلط یہ روایت جو ہے اس کو تو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے تھا نا کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی کسی دشمن اسلام نے حضور کے سب سے بڑے کسی حضور نے وضع کیا ہے یہ افسانہ اور درد کر دیا ہماری حدیثوں کی کتاب کے اندر بخاری کے اندر درد کر دیا ہے یہ کیا ہے کہ اس کو مسترد کر دینا چاہیے تھا مسترد نہیں کرتے رکھے ہوئے درس میں شامل نصاب میں شامل ہیں آپ کے یہاں کتابیں درسوں میں شامل ہیں ختم ہوتے ہیں ان کے ان کو غلط کہنے والا منکر حدیث قرار پر آتا کیوں رکھی ہوئی ہے معاف رکھیے گا گنجائش بڑی نکلتی ہے نا اپنی طرف سے مادودی صاحب یہ کچھ کہتے گلا پکڑ لیتے یہی مسلمان انہوں نے کہا کہ صاحب یہ روایت موجود ہے بخاری میں انہیں جیسا کوئی بخاری میں رکھ گیا اور یہ اب اس کی حفاظت کرتے چلے آ رہے ہیں اس لیے کہ گنجائش نکلتی ہے میں عزیزہ نے من یوں ہی اتحام نہیں لگا سکتی تھی کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ گنجائش نکلتی ہے سنیے گنجائش کیسے نکلتی ہے بات چلی ہے تو پھر آج سنی لیجیے پھر سن لیجیے کہ اس سے گنجائش نکلتی ہے اپنے بعض کاموں کے متعلق سند بہن پہنچانے کی حقائط کدے ہاں یار دل نواز کو نم بہیں فسانہ مگر عمر خود دراز کو نم مودودی صاحب نے اپنی جماعت تقسیم ہند سے پہلے انیس سو اکتالیس میں پیدا کی بہت سے لوگ اس میں شامل ہوئے تقسیم کے بعد ان میں سے بہت سے یہاں بھی ساتھ آ گئے اچھے جید لوگ تھے انہوں نے سن چھپن میں ان سے علیحدگی اختیار کی اور وہ مار کا بہت قابل ذکر ہے انہوں نے ان سے کہا یہ کہ جماعت بناتے وقت آپ جو اصول ہمیں دیا کرتے تھے بڑے بلند اصول تھے ہم اسی لیے اس جماعت کے ساتھ ہوئے تھے آپ کے ساتھ ہوئے تھے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان تمام اصولوں کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے چلے جا رہے ہیں یہ کیا ہے آپ کی روش ہم کس طرح آپ کا یہ ساتھ دیں آپ اقامت دین کا دعویٰ کرتے ہیں عمل اور روش یہ ہے کہ بلند و بالا اصول اور ان کو اس طرح سے توڑتے چلے جا رہے ہیں پتا جواب کیا دیا کہا اگر میں یہ کر رہا ہوں تو اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا یہ تو اتباع سنت رسول اللہ ہے حضور بھی تو ایسا ہی کیا کرتے تھے جی سن لیجیے لکھتے ہیں ان کے جواب میں کہ اسلامی نظام کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تمام نسلی اور قبائلی امتیازات کو ختم کر کے اس برادری میں شامل ہونے والے سب لوگوں کو یکساں حقوق دیے جائیں اور تقوا کے سوا فرق مراتب کی کوئی بنیاد نہ رہنے دی جائے یہ اصول تھا اس چیز کو قرآن مجید میں بھی پیش کیا گیا اور حضور نے بھی بار بار اس کو نہ صرف زبان مبارک سے بیان فرمایا بلکہ عمل موالی اور غلام زادوں کو عمارت کے مناسب دے کر واقعی مساوات قائم کرنے کی کوشش بھی کوشش بھی فرمائی یا اللہ خیر کہ حضور نے یہ اصول کیا قرآن نے بھی یہ اصول بیان کیا حضور نے اس پر عمل بھی کیا یہ سب کچھ ہوا لیکن سنیے ساتھیوں نے الزام یہ دیا تھا کہ آپ وہاں جب تک انڈیا میں تھے اقتدار حاصل نہیں کرنے کی کوشش تھی تو اصول بڑے بڑے آپ نے دیے اب یہاں اقتدار کے حصول کے لیے جو آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے وہ اصول توڑ دیے کہا کہ رسول اللہ نے صلی وسلم نے بڑے بلند اصول دیے مساوات انسانیہ کے قرآن نے بھی یہ کہا حضور نے کر کے بھی لیکن جب پوری مملکت کی فرما روائی کا مسئلہ سامنے آیا تو آپ نے ہدایت دی کہ اعلی امت من قریش امام قریش میں سے ہوں ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس خاص معاملے میں یہ ہدایت مساوات کے اس عام اصول کے خلاف پڑتی ہے جو کلیے کے طور پر پیش کیا گیا تھا رسول اللہ نے ایسا کیا ہے میں ایسا کرتا ہوں تو کون سا جرم کر رہا ہوں یا میرے اللہ یا میرے اللہ عزیزان من چھوڑیے قرآن کے تعلیم کو حضور کی اسوائے ہسنا کو کسی شخص کے متعلق کہیے کہ یہ بڑا بے اصولہ ہے اس کے بعد اس کے کریکٹر کے متعلق کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہتی ان سے کہا کہ تم نے سارے اصول وہ توڑ دیے جو ابتدا میں تم دیا کرتے تو ہم ساتھ ہوئے تھے کہہ رہے ہیں میں نے توڑ دیا تو کون سا جرم کیا رسول اللہ نے یہ کیا ساری عمر مساوات انسانیہ کا وہ سبقت کی تعلیم دیتے رہے قرآن مجید کا یہ حکم کا کہتے ہیں ابتدا میں کچھ قائم بھی کر کرنے کی کوشش کی لیکن جب مملکت کی فرما روائی کا سوال آیا تو یہ کہا کہ مملکت کی فرما روائی میرے خاندان کے اندر رہے گی باہر نہیں جائے گی کہا کہ وہ سارا اصول جو تھا کلیہ کے طور پہ توڑ دیا میں نے کیا جرم کی یہ روایت اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ یہ وزی ہے بنائی ہوئی ہے غلط ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے اپنے معیار جو ہے صنعت کے اعتبار سے بھی یہ غلط ہے لیکن انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ کھوٹا پیسہ کسی لیے کم آئے کم اس وقت آتا ہے کہ جب الزام دیا جاتا ہے کہ آپ نے سارے اصول توڑ دیے کہا کہ یہ دیکھیے روایت موجود ہے حضور نے ایسا کر دیا معذ اللہ معذ اللہ اس کا اس کا ریفرنس ہے رسائل و مسائل حصہ چہارم سستا ایڈیشن تین سو انتیس تیس سفید جی اور سن انہوں نے کہا کہ آپ تو کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں کہنے لگا ٹھیک ہے بولتا بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہنے لگا سنت نبوی کا بھی تو اتباع کرنا چاہتی ہوں اچھا سنیے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہا کہ راست بازی اور صداقت شیاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعد حالات میں اس کے وجوب تک کا فتویٰ دیا گیا ہے واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا یعنی اگر اس وقت سچ بولا جائے تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے انسان واجب ہو جاتا ہے کہا کہ صاحب اس کی سند کا نگر سند موجود ہے قواعد میں آیا ہے کہ کاب بن اشرف یہودی کے قتل کے لیے جب حضور نے محمد بن مسلمہ کو معمور کیا ایک یہودی کو خفیہ طور پر سازش کے ماتحت قتل کرنے کے لیے رسول اللہ نے ایک صحابی کو متعین کیا تو انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر کچھ جھوٹ بولنا پڑے تو بول سکتا ہوں حضور نے بالفاظ سری انہیں اس کی اجازت دی سازش سے قتل کی پہلی چیز خفیہ طور پر فریب دے کر آگے وہ تشریح ہے کہ یہ گئے انہوں نے اس کو گلے سے لگایا اس کے ساتھ پہ ہاتھ پھیرا چاندنی رات ہے کہ چلو باہر جا کے کوئی شعر و شاعری کریں کنداس کہاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے یہ بہلا کے لے گئے تخلیے میں لے گئے وہاں جا کے پھر ان کو کسی طرح قتل کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز انہوں نے رسول اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اگر جھوٹ بولنا پڑ فریب سے قتل کرنے کے لیے پہلے تو معمور کیا رسول اللہ نے انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھے کوئی جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول لوں آپ نے کہتے ہیں بال سری اس کی اجازت دی یہ کاہے کے لیے یہ روایت جو ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس کو سچ کہتے ہیں تاکہ اپنا جو جھوٹ ہے اس کے لیے سند مل جائے من ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے یہ روایات آپ کے ہاں کی جنہیں کتب احادیث کہتے ہیں ان میں موجود ہیں ان میں موجودگی کے اوپر مجھے تعجب نہیں ہے اس لیے کہ اس زمانے میں <clears throat> پتہ نہیں جامعہ نے حدیث نے اپنے بیچاروں نے کس قسم کی حدیثیں رکھی وہ اس زمانے میں تو چھاپے خانے بھی نہیں تھے چھپی ہوئی کتابوں میں لے یہ کچھ آج کر دیتے ہیں تو اس زمانے میں اس قسم کی حدیثوں کو ان کتابوں کے اندر جی <coughs> داخل کر دینا مشکل کیا تھا تعجب تو آگے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو زور دیا جاتا ہے کہ ان کو سچ مانو آپ حیران ہوں گے یہ عقیدہ ہے اہل حدیث کا کہ بخاری یہ بخاری کی حدیث کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے ان حدیثوں سے اگر آپ انکار کریں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے میں کہہ صرف یہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ ان کو بڑی محبت ہے ان حدیثوں سے اس قسم کی چیزوں سے وہ کون ایسا کنبخت ہے کہ جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے سے مسلمان ہو اور حضور کا کردار اس قسم کا وہ اپنے ذہن میں رکھے کون مسلمان اس کو گوارا کر سکتا ہے انہوں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی اس لیے ہیں کہ جب خود اصول توڑنا ہو اپنا تو اس کے لیے سند مل جائے جب خود جھوٹ بولنا ہو تو اس کے لیے گنجائش رکھ دی جائے کہ جرو جی آدمی گیا ہے اور یہ نہیں سوچتے کہ اپنا تو ذرا سا اس میں کچھ فائدہ ہوگا اس ذات اقدس و اعظم کے متعلق غیر مسلم دنیا جو ہے وہ کیا تصور کام کرے گی کوئی اہمیت نہیں کوئی حیرت نہیں سے رسالت کا کوئی پاس نہیں اور قیامت آپ کو معلوم ہے کہ جو کم وقت یہ کہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عزت اور ان حضور کی نانوس مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ چیزیں آپ کی طرف منسوب کروں کہ آپ ایسے تھے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے عزیزہ نے من جو میرے خلاف بیس سال سے یہ ڈبڈگی بج رہی ہے مرتد ہے ملحد ہے بے دین ہے وہ یہ ہے کہ میں ان حدیثوں کے متعلق کہتا ہوں ان روایتوں کے متعلق کہتا ہوں کہ یہ وضعی ہیں اسلام کے اور حضور کے دشمنوں نے وضع کی ہوئی رکھی ہوئی ہیں یہ سچی نہیں ہو سکتی معیار ہے میرے نزدیک حدیث کے پرکھنے کا جو حدیث قرآن کے خلاف جاتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی کسی سچی حدیث کو انکار نہیں کرتا میں کہتا ہوں وہ حضور کی حدیث ہو نہیں سکتی پہلی چیز یہ حدیث جو ہے جادو والی قرآن کہتا ہے کہ یہ ظالم کافر حضور کے خلاف اتحان لگاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو حدیث یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ پہ جادو ہوا تھا اور اثر ہوا ہوا تھا قرآن کی آیت کے خلاف دوسرا معیار یہ ہے قرآن کی آیت سری نہ بھی ہو ہر وہ روایت جس سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زیرت سیرت اقدس پہ کوئی تام پڑتا ہو یا صحابہ اقبار کی ناموس پہ حضور کے ایمان صحابہ کے ایمان کو داغدار کرتی ہو میرے نزدیک وضعی ہے افسانہ ہے دشمنوں کی مرائی ہوئی ہے سچی نہیں ہو سکتی اگر یہ چیز کفر ہے میں اپنے اس کفر پہ نازم ان حدیثوں اور ان کے راویان اور ان کے جامعین حدیث میرے نزدیک اگر ان کی ان چیزوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرا سا بھی داغ آتا ہے میرے نزدیک ان کا احترام کوئی شے نہیں ہے حضور کے احترام کے مقابل میں میں حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لا کے مسلمان ہوا ہوں اور ایمان کے معنی یہ ہیں کہ میں حضور کے کیریکٹر کو حضور کی سیرت کو دنیا کے سب سے بلند ترین انسان کی سیرت مانتا ہے لیکن یہ سن رکھیے جو میں نقطہ بیان کرتا ہوں یہ بزد ان چیزوں کو رکھے ہوئے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ انہی مادوی صاحب کا بیان یہ ہے کہ میں ہر اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا جو ان کتابوں میں درج ہو چکی ہے میں اپنی بصیرت سے ہر حدیث کو پرکھتا ہوں میں مزاج شنا سے رسول ہوں میری بصیرت جس حدیث کو سچا کہتی ہے میں اسے سچا مانتا ہوں تو مودودی صاحب کی بصیرت ان حدیثوں کو سچا مان رہی اہل حدیث کی تو مجبوری ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو آ گیا ہے ہم اس کو سچا ماننے پہ مجبور ہیں چھوڑ دیے ان کو میں نہیں ان سے کچھ بھی تعارف کرتا یہ تو کہتے ہیں کہ میں ان میں سے بھی اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں جسے میری بصیرت سے ہی کرار دیتی ہے تو وہ انہیں جب وہ کوٹ کرتے ہیں درج کرتے ہیں تو انہوں نے انہیں اپنی بصیرت کے مطابق سے ہی سمجھا ہے نا تو جو بصیرت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسا پیش کرتی ہے خدا کرے کہ وہ آنکھیں یہ ہے عزیزہ نے مان یہ مسئلہ سارا اقرار و انکار حدیث کا ہاں وقال ظالم اللہ رج المسور ظالم یہ بھی کہتے ہیں اور قرآن انظر ارے دیکھو لوگ او دیکھو لوگ کیسا ضہ اللہ کا لمسان رسول تیرے خلاف یہ کس کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیسے کیسے اتحاد او دیکھو او دیکھو خدا کہہ رہا ہے تیرے خلاف یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں دیکھو تو صحیح تزلو فلا یستطیعون سبیلا فضلو گمراہ ہوئے جی، صحیح راستے چھوڑ دیے ان لوگوں نے اور جب تک یہ یہ کچھ کہتے رہیں گے ان کو صحیح راستہ مل ہی نہیں سکے گا چودہ سو سال کے زمانے پیشتر کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کی بھی یہ صورت تھی آج بھی جو ان چیزوں کو صحیح مانتا ہے قرآن کے اس فیصلے کے متعلق فضل الفلا یا سطیم سبیلا گمراہ ہے صحیح راستہ مل نہیں سکتا جب تک ان چیزوں کو وہ سچا مانتا چلا جا رہا ہے تبارک اللہ ان شاء ظال کا جنات تجری من تحت یا قصور کہا یہ کہہ رہے ہیں خزانہ کیوں نہیں مل رہا باغات کیوں نہیں آ رہے صاحب کہا یہ خزانے اور باغات موجودہ کے طور پر اور کرامات کے طور پر یہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا ذرا انتظار کرنے دو ان کو اور پھر دیکھو کہ یہ تو ایک باغ کہتے ہیں کیسر اور کسرا کی تعظیم اور ان کی زمینوں کے کتنے باغات تمہارے پاؤں کے نیچے آتے ہیں ذرا انتظار کرو ان سے کہو دیکھو تو صحیح کیسے آتے ہیں وہ ہے موجودہ کہا یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی خزانے نہیں کوئی بستیاں نہیں وجہ اللہ کا کسورا تم دیکھو ان سے کہو دیکھنا کیسے کیسے محلات آتی ہیں میں تو ایک طرف رہا میرے غلاموں کے پاؤں کے نیچے دیکھو گے کیسے کسرا کا تخت آ جائے گا خدا کہہ رہا کہ ان سے کہو ذرا انتظار کرے لیکن مجھے یہ آسمانی معاوضے کے طور پہ نہیں وہ معجزہ جو تم اور تمہارے ساتھی اپنے قوت بازو سے دکھاؤ گے وعد وعملوا الارض ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ایمان اور عمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا کے اندر مملکت سلطنت حکومت مل کے رہے گی تم لوگوں کو اور تاریخ شاہد ہے اس چیز کی حضور کی حیات طیبہ میں تو سارا عرب جو تھا وہ زیر نگی تھا حضور کے اتنی بڑی مملکت کے مالک حضور ہوئے اور اس کے بعد جو حضور کے ولہ زینا معاہو تھی تھے چند سالوں کے عرصے میں عزیزہ نے من تاریخ انگوشت بدندہ ہے آج تک پوری تاریخ عالم کے چند سال کے عرصے میں ہزارہ سال سے متمکن چلی ہوئی دونوں تہذیب دو ہی تہذیبیں تھیں دنیا میں اس زمانے میں یا ایران کی تہذیب یا رومن کی تہذیب دونوں تہذیبوں کا تختہ الٹ کے رکھ دیا سائن ایک مدائن کی تاریخ جو ہے اور فتح جو ہے حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ دیکھو اس ایک ایران میں سے کیا کچھ وہاں سے ملا تھا ان کو جنات کو یہ باغات کہہ رہے ہے خزانے کتنے ملے تھے کیا کچھ وہاں سے حاصل ہوا تھا اور یہ ساری عراق کی زمینیں مصر کی زمینیں بازنطینی امبائر کی زمینیں ان کے باغات اور کہا ان سے کہو تبارہ کل جی، وہ تبارہ کا جہاں سے یہ آج شروع ہوئی تھی سورج شروع ہوئی تھی یاد ہے نا جو میں نے بتایا تھا کہ وہ جو اپنے مقام کے اوپر جم کے بھی کھڑا ہو اور نشو و نما بھی پاتا چلا جائے کہا وہ ہے وہ ذات تم مستحکم رہو اپنے اصولوں کے اوپر تم دیکھو گے کہ تمہارا یہ شجر طیب قرآن نے کہا ہے کہ اس شجر طیب کی طرح کہ جس کی جڑیں پاتال میں ہوں اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں تمہارا نظام اس قسم کے پھل لائے گا اور دیکھیں گے ان سے کہو کہ تھوڑا سا انتظار کریں بل قزب کے ساتھ اس انقلاب کو آنے کہ جس کے نتیجے میں یہ کچھ ملے گا اور جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط ہے انقلاب وہ کیسے آئے گا اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے اس لیے کہ وقت ہو گیا ہم سورہ الفرقان کی آیت دس تک آ گئے عزیزہ نے گیارہویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے رب بنا منا ان کا انت سمی جی ایک اعلان ہے جی نمائندہ صاحب کی طرف